سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو بھی دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے میں تین بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا مسلمان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے منہ آگ میں نہ ڈال دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھتر